سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز ادا کی سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کر اپنی ایک بیوی کے گھر تشریف لے گئے اور پھر واپس آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ لوگوں کو آپ کی جلدی کی وجہ سے تعجب ہوا ہے اس لیے آپ نے فرمایا دوران نماز مجھے یاد آیا کہ ہمارے ہاں سونے کی ایک ڈلی موجود ہے مجھے یہ ناپسند لگا کہ شام ہو جائے یا رات گزر جائے اور یہ ہمارے پاس ہی ہو اس لیے میں اسے تقسیم کرنے کا حکم دے کر آیا ہوں حدیث نمبر چونتیس سو انتیس مسند احمد